پھر اگر اسے لے کر میرے پاس نہ آؤ تو تمہارے لیے میرے یہاں ماپناؤ اور میرے پاس نہ پٹکنا